جناب صاحبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ بنو قریضہ میں ایک قریشی کا زمین کا ایک قطع تھا وادی محضور میں ان لوگوں کا پانی کے سلسلے میں تنازع ہو گیا جسے وہ آپس میں تقسیم کیا کرتے تھے وہ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو آپ نے ان میں فیصلہ فرمایا کہ جب پانی ٹخنے ٹخنے ہو جائے تو پھر اوپر والا اسے نیچے والے کی طرف جانے سے مت روکے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اڑتیس